اللہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کے اس مقدمے میں جو بات اشاعت فرمائی تھی ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو اس علم پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اثرات اور رموز پر بحث نہ کی جائے اور میں اس اجماع کو توڑنے والا ہوں تو یہ بات بھی نہیں ہے اس لیے کہ امت کا اجماع ہونے کی بجائے ماضی سے اصلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضرات شریعت کے حکمتوں پر گفتگو کرتے رہیں اور یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اچھا فرمائی اس چیز کی مصلحت کیا ہے حکمت کیا ہے نماز کیوں فرض کی گئی روزہ کیوں فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا تو جتنی بھی چیزیں اسرار اور رموز کی ہیں یہ اسلاف بھی بحث کرتے تھے تو اس لیے اگر میں نے بحث کی ہے تو کوئی نیا کام میں نے نہیں کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک سطح ہوتی ہے بات کرنے کی اور وہ مثل انہوں نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شیر پہ سوار ہے تو دوسرا آدمی سے ہی کہتا ہے کہ تم تو شیر پہ سوار ہو تمہارے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے تو علم کی اس سطح سے بیٹھ کر گفتگو کرنا جو عوام کی سطح نہیں ہے یہ بڑا مشکل عمل ہے بڑا مشکل کام ہے حدیث میں اس کی ایک جگہ ممانعت بھی آئی ہے کہ ایسے اثرات اور رموز کی چیزیں بیان کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص لوگوں کو بتائی تھی منع فرمایا تھا اس سے کہ عام لوگوں میں اس سے بات نہ کرنا تین احادیث اس سلسلے میں بڑی باتیں ہیں وہ اور بخاری شریف میں بھی آتی ہیں ایک تو حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنے مناسب لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی ان کی سمجھ کے مطابق ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کو اور مجھے جھوٹا کہنے لگے لوگوں کو سمجھ تو آئے گی نہیں بات تو سچی ہوگی اب جو سمجھ نہیں آتی تو دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی جھوٹ ہے تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف جا کے مل جائے گی سیدنا علی رضی اللہ کی روایت میں تو یہ آتا ہے حضرت ابو رضی اللہ کی روایت میں بخاری میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ چیزیں تم سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی تھی تو تم لوگ تو میری گردن کاٹ دو تیسری روایت حضرت الزیفہ رضی اللہ کی آتی ہے حضرت الزیفہ رضی اللہ نے کہا کہ میں اگر ایک نہر کے کنارے پہ دریا کے کنارے پہ ہوں اور میرا ہاتھ پانی کو چھو سکتا ہو تو پانی پینے کے لیے لینے سے پہلے اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں تو تم تو میری اڑا دو تم مجھے قتل کر یہ تینوں احادیث آئی ان ساری احادیث پر جتنی بھی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وہ امور ہیں جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہیں جس پہ نجات کا دار و مدار ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ صلی اللہ علیہ نے کسی خاص کو بتایا اور عام کو چھوڑ دیا ہو یا عام کو بتایا اور خواص کو چھوڑ دیا ہو جتنے بھی امور شریعت کے ہیں جس پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے اور اللہ کے قرب کا دار و مدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی علم نہیں چھپایا یہ بالکل گمراہی کی بات کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کوئی ایسی چیز چھپا دی جس کی وجہ سے انسان کو جنت میں داخلہ ہو سکتا تھا اللہ یہاں عقیدے کی تصویر ہو سکتی تھی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو نبوت کا پھر فائدہ ہی کیا تھا پھر رسالت کی صاف تھی معاف کرنا دونوں چیزیں تو حضرت رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ بتایا تھا وہ منافقین کے نام تھے تاریخ کی چیزیں تھیں امت میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وقتاً فوقتاً پیش آنی تھی اور آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے کریں گے یہ ایسی چیز ہو جائے گی اس لیے رضی اللہ لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے ان کا انتقال ہوا ہے حضرت رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کوئی چالیس دن کے بعد اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چالیس دن کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی وفات سے پہلے بھی انہوں نے ایسی باتیں کہی اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ تم لوگ جاؤ اور رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو جاؤ کیونکہ اب وقت ایسا آ رہا ہے ان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے کتنوں کے دور کی طرف اشارہ کیا دوسری طرف آپ دیکھیں رسب رضی اللہ عنہ کو تو رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ اعوذ باللہ من صدیق ساٹھ ہجری سے میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں صحیح بخاری وغیرہ کی آتا ہے کہ آپ نے کہا ساٹھ ہجری سے میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں اور میں لڑکوں کی حکومت سے خدا کی بنا مانگتا ہوں کہ چھوکرے حکومت کرنے لگے تو حضرت رضی اللہ سے تفصیل پوچھی گئی انہوں نے اس چیز کو بیان نہیں کیا یہ وہ چیزیں تھیں اب کیا ہوا سات ہجری میں یزید کی حکومت کا آغاز ہوا اور یہ دور چلا ہے رضی اللہ عنہ ان فتنوں سے بنا مانگتے تھے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کبھی کہ اسرار اور رموز کی باتیں ہوتی ہیں مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز چھپا لی جو سینا در سینا ایک علم چلا آتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اسلام نے اس کا کوئی تصور ایسا نہیں دیا اچھا صاحب اللہ یہ بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب ایک آدمی اتنی اونچے درجے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ شیر کی سواری کر رہا ہے تو اب اس کے پیچھے کون بیٹھ سکتا ہے فرماتے ہیں کیسے ہر شخص دین کی حکمتوں کو بیان کر سکتا ہے ولا تبین اسرار اسرار حالانکہ حال یہ ہے کہ اس علم کے اثرات اس پر تلتے ہیں اللہ لمن تمکن فی العلوم الشرعیت شرحیت جو شخص علم یہ جو شریعت کا علم ہے ان تمام علوم میں اس انسان کا قدم مضبوط ہو بس تبدیل آخرها اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے تمام فنون دینیا کو وقت قابو میں کر لیا ہو اور اس پر پوری مہارت رکھتا ہو یہاں سے جو بات انہوں نے شروع کی ہے اس کو وہ چار حصوں میں اب آگے تقسیم کریں گے کہتے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں پر بات کرنا اس کے لیے چار چیزیں گویا انہوں نے بیان کی جو ضروری کہتے ہیں کیسے ہر آدمی گفتگو کر سکتا ہے جب تک کہ اس علم کے اثرات اس پہ نہ کھلے ہوں اور وہ اسی شخص پر کھلتے ہیں وسطہ جس نے استبداد کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا یہ استبداد کا لفظ اسی سے بنا ہے وسطا یعنی اچھی طرح اس نے قابو میں لے لیا ڈکٹیٹرشپ پوری طرح جس کو قابو میں لے لینا مکمل طور سے کسی پر حاوی ہو جانا تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے پھر فنون الہیہ جب کسی انسان نے شریعت کے جتنے علوم ہیں ان میں اچھی طرح ملکہ حاصل کر لیا ہو ہوتا یہ ہے کہ آغاز اور ابتدا علم کی یہیں سے ہوا کرتی ہے کہ انسان وہ چیزیں پڑھتا ہے جو بھی چیزیں اس کے زمانے میں رائج ہوتی ہیں انبیاء علیہ والسلام کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے علم دیتے ہیں علیہ اللہ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور یہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا فضل فرمایا یہ حضرت موسا علیہ السلام کے مظاہر قرآن میں کیوں کہا ہے بلما بنا کا اشد کا جب وہ اپنی طاقت کو پہنچا تو ہم نے اس پر یہ مہربانی کی باقیوں کے مظاہر کیوں نہیں کہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر کیوں نہیں کہا غالباً ایک ہی نبی ایسے ہیں علیہ السلام جن کے متعلق قرآن نے یہ کی ہے کہ جب وہ جوان ہو گئے اور پوری طاقت اور کے عروج پہ پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت سے سے چیزوں نوازا اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں یہ بات آئی ہے جیسے مسلح صلاح السلام اپنے زمانے کے لوگوں سے علم حاصل کرتے رہے پڑھتے رہے جو بھی اس وقت تعلیمی نظام تھا فرعون کا اس میں جاتے رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا گویا کہ رد فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے اسے علم ہم نے خود دیا انبیاء علیہ صلاح والسلام سے ہوا کرتے ہیں وہ لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا کرتے ان کا علم تو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا یہ قرآن پاک میں عجیب بات ہے اور اب تک کسی شخص نے اس پہ ایسے نہیں لکھا اب تک ہمارے علم میں نہیں کسی نے ایسے لکھا ہو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ قرآن کریم میں ویسے تو کئی مرتبہ لیکن دو مرتبہ تو سراتن فرمایا کہ نہ آئی اور قرآن نگران ہے قرآن تصحیح کرتا ہے قرآن نگرانی کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو تورات اور انجیل تو نگران کا کیا مطلب ہوتا ہے نگران کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ کرے کوئی خیانت نہ ہو جائے غلط اور صحیح الگ الگ ہوتی رہیں تو قرآن بار بار ان چیزوں کو لاتا ہے وہ کیوں لاتا ہے اس لیے کہ تورات اور انجیل کو اگر کوئی آدمی حقیقت میں پڑھا ہوا اور صحیح کرا پھر قرآن کو پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا اصل میں تورات کی اس چیز کا رد ہے انجیل کی اس چیز کا رد ہے دوسری جگہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے بنی اسرائیل کا جن چیزوں میں اختلاف ہے قرآن کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے بنی اسرائیل میں اختلاف تھا اس کی دو مثالیں آپ سے عرض کرتے ہیں دیکھو قرآن نے کہیں انبیاء علیہ السلام کے نصب کی بات نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس جب انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا والد سے کہا یا اے میرے والد ایک جگہ کون کے قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے والد آزر سے کہا اب یہ نام لانے کی کیا ضرورت اس کی وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں اور یہودیوں میں اس چیز پر اختلاف تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام جو تھے وہ کس کی اولاد میں سے تھے قرآن نے تصریح کر دی کہ وہ کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ورنہ ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آگے ورنہ وہاں نام لوگوں اور ہم تھکے نہیں یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اگر آپ پڑھیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے آپ یہ کس کا سویدھا ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی کبھی تھک جاتا ہے وہاں سے اللہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اس لیے کہ اللہ نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتویں دن اس نے آرام کی تو قرآن جو کہتا ہے نا وہاں مسکا نام لوگوں اور ہم تھکے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رد کر دیا اسی طرح دوسرا سراب اللہ سرام کے اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں کہ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے یہ کرم پہ فرمایا وہ کیوں کسی اور کی جوانی کی بات نہیں کرتا اس لیے کسی اور پہ یہ الزام بھی نہیں ہے کہ اس نے انسانوں سے تعلیم حاصل کی حضرت نسخہ علیہ صلاح السلام سے چونکہ معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی تصویر کر دی تو اس لیے جب ابتدا ایسے ہی ہوا کرتی ہے انبیاء علیہ علیہ صلاسلام کو چھوڑ کے کہ جو شریعت کے ظاہری علوم ہیں ان کو پڑھنا ہی پڑتا ہے اس کے پڑھے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور اس کے پڑھے بغیر اور پڑھائے بغیر بات آگے چلتی بھی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ جب اس کو پوری طرح شریعت میں جو علوم ہے ان میں اچھی مہارت حاصل ہو جائے اور پڑھ پڑھا سکتا ہو تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ حکمتیں کیا ہوتی ہیں اور دوسری بات فرمائی کہ ولا یسفو مشرب اور مشرب جو ہے مشرب گھاٹ جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں جہاں پر پہنچ کے پیاس بجتی ہے یسکو مشرب اور یہ جو گھاٹ ہے پانی کی یہ علم کی گھاٹ یہ صاف ستھری نہیں ہوتی اللہ مگر لمن اس انسان کے لیے جس کا سینا اللہ نے علم کے لیے کھول دیا ہو علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سینا کھول دیا خدا کی طرف سے جو علم حاصل ہوتا ہے کیا علم علم لدنی جو ہے علم کی ایک قسم ہو گئی باپی یعنی اللہ نے جو دیا اور ایک ہو گئی قدر جو اپنے کتب سے حاصل کیا بچہ پڑھتا ہے بات سے حاصل کر لیا اب اللہ تعالیٰ اس پر اثرات کھول دے علم کی شریعت کی گہری سمجھ دے دے بہت نقطے اور کام کی باتیں آنے لگے یہ خدا کی طرف سے انعام ہر آدمی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا لیکن پھر کوئی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا اور اسے کوئی حکمت نہیں سمجھائے گی یا خدا نے اس کے ذہن پہ اتنا رسا نہیں بنایا تو کیا اس انسان کی مفرت نہیں ہوگی نجات نہیں ہوگی ایسے نہیں نجات ہو جائے گی سب کی ہاں اللہ کا قرب جو ہے اسے زیادہ حاصل ہو جائے گی مثلاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابھی دیکھو حکمت کی بات ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں عائد فرمائی جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص شریعت کے فیصلے میں تنگی محسوس کرتا ہے شریعت کا حکم اسے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا جب وہ شریعت کے علاوہ کوئی فیصلہ کروائے گا تو اس سے زیادہ تنگی میں پڑ جائے گا انہوں نے کہا جس کو شریعت میں عدل نظر نہیں آتا جب وہ اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ جائے گا تو زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو اب یہ حکمت کی بات کسی آدمی نے پوچھا کہ شریعت میں عقل تو انہوں نے کہا ہر بات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا مراحت کی یہ تھی فرمایا اگر عقل ہی پہ ساری بات ہوتی تو پھر پاؤں میں جو جرابے پہنتے ہیں چمڑے کی موزے اس میں مسا جو تھا وہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا اوپر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آدمی جب چلتا ہے تو تلوے ملوث ہوں گے نا مٹی میں تو اسے صاف کرنا چاہیے تھا اوپر کیا آپ اس میں پھیر لیں تو سید علی رضی اللہ نے جو جواب دیا ہے یہ حکمت کی بات ہے اب اس سے کیا مطلب اگر کسی کو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ نہیں دیا اتنی گہری سمجھ نہیں دی تو اس کی نجات نہیں ہوگی یہ بات نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ صلاح وسلام جتنا علم لے کے آیا کرتے ہیں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرب پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو عام لوگ جو ساری امت کے لیے عوام کیا خواب کیا عمل کرتے ہیں اس سے نجات ہوتی ہے ہاں مزید اللہ کا قرب وہ خواب کے لیے اختیار عالم صلاح السلام کو بھی اللہ ایسا علم دے دیتا ہے پھر جس جس انسان کے نصیب میں ہو تو علم علم لدنی کی ایسی تشریح کرنا کہ گویا کو علم صرف حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور پھر اور کسی کو دیا نہیں گیا یہ باتیں بڑی گمراہی پھیلاتی ہیں اسی کا شاخانہ یہ ہے کہ ایک علم کی خاص نوعیت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گئی تھی پھر عبی رضی اللہ عنہ کے پاس چلی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ اس اماموں میں آیا اور اماموں سے وہ اب آخری امام آئیں گے ان کے پاس آئے گا یہ ساری چیزیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ تصور دلایا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائی تم تو کچھ جانتے ہیں اصل علم وہی ہے جو ہمیں ملا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں گمراہی کی باتیں ہیں علم کی دونوں قسمیں ایک تصویر ہو گیا ایک واقعی ہو گیا اور علم انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے پھر واقعی علم جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو نہیں ملا تو اس کی نجات نہیں ہوگی مغفرت سب کی ہونی ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس علم کی کھاس اس شخص کے لیے صاف ستھری ہوتی ہے جس کے سینے کو اللہ نے علم کے لیے کھول دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملا عقل کو بسر روحبی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں جو دل ہے اس کو بھر دیا ہو ان اثرار و رموز سے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ وہ کائنات میں حکمتوں کا اس میں حضرت مسا علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا یہ کشتی کیوں توڑ دی یہ کام کیوں کر دیا یہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھا دیا تھا کہ یہ سارے کام ایسے ہیں تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو تو اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کتاب السلام کے ساتھ فرض کر تو یہ واقعہ نہ ہوتا نہ انہیں پتہ چلتا تو کیا ان کی نبوت پہ کچھ فرق پڑ جاتا کچھ بھی فرق نہ پڑتا کسی انسان کو نہیں ایک چیز سمجھ میں آتی اللہ کی شریعت کی حکمتوں میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس انسان کو یہ بات نہیں ہے کہ اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی نجات کی ہوگی سب کچھ ہوگا اور ایک انسان کی شریعت کی حکمتیں بس کر لو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو کیا اس سے روزہ معاف ہو جائے گا اسے زیادہ حکمتیں سمجھ میں آ گئی لہٰذا حجز کا معاف ہو گیا نماز کچھ بھی وہی شریعت ہے اسی پہ عمل کرنا ہے اور اس بات کو حضرت مجدد رحمت اللہ نے بار بار اپنے مکتوبات میں جو بیان کیا ہے وہ اصل میں اس گمراہی کو رد کرنا ہے جو گمراہی بہت سے لوگوں میں پھیلی کہ ان کی ایک ایسی قسم ہے جو سینا در سینا چلتی ہے اور بس وہ چیز ہے جو حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں وقان آزادی کا وقفہ دستویج اور اس کے علاوہ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی ایسی چیزوں میں آئے ماں کا وقع طبیع جس انسان پر شریعت کے اثرار گے وقع طبیع وہ تیز ذہن ہونا چاہیے بہت تیز ذہن اور پھر سیاح کیا نقریہ اور اس کی طبیعت بہت ہی رواں ہو اور ہر فن تقریر تقریر تحریر تقریر اور تحریر کا بھی ماہر ہو بار یان اس کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان میں یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کلام ہے اس کی توجیح کر سکتا ہو کہ اس کی توجیح یہ ہے اصل بات یہ ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسرا وقت جو بیان کیا انہوں نے کہا کہ اصل حصہ یہ ہے کہ کانا سالی کا مہازہ تبیہ اس انسان کی طبیعت بہت تیز ہونی چاہیے سیاد کریا اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں ایسی روانی ہونی چاہیے کہ تقریر اور تحریر اور جو کچھ معافی ضمیر ہے وہ بیان کر سکے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان میں ساری صلاحیتیں اس میں لیکن جو کچھ معافی ضمیر ہوتا ہے اس کے اظہار پر وہ قدرت نہیں رکھتا معاف کر نہیں سکتا بتا نہیں سکتا دوسرا کہتا ہے کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بہت سے مشاعر رحمہ اللہ ان کے ساتھ ایسے ہو گیا اہل علم تھے انہوں نے ایسے ہو گیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حامی نبر اللہ رسول نے چیزیں بات لکھ کے پیش کی تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تم نے الحمدللہ میرے سینے کی بات کر دی اس کی شرح کر دی یہ سب چیزیں کیا ہیں اسی لیے ہیں کہ وہ تقریر اور تحریر کا ماہر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ کر سکتا ہو اور بتا سکتا ہو کہ, کہ اس بات میں اصل چیز کیا ہے حکمت اس کی کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تو جہاد کرتے تھے بتاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے نفقہ اور ستنا کے متعلق دعویٰ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام معاملے میں عورت کو یہ یہ حقوق دلوائے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں سے یاد بھی رہا ہے بھول گئی ہم تو اس ایک عورت کی بات سے خدا کی کتاب کے فیصلے کو نہیں چھوڑ سکتے حضرت عمر رضی اللہ نے توجہ کی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے ایک حدیث آ گئی تھی اس حدیث کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تھی نا انہوں نے وجہ بتائی کہ میں اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہا ہوں کیوں ایسی بات نہیں کر رہا سیدنا عمر رضی اللہ کے سامنے خط لکھا انہیں حضرت حافظ رضی اللہ اور حافظ رضی اللہ بڑے ذہین لوگوں میں سے بڑا اچھا جباب اللہ نے انہیں دیا تھا حاصل رضی اللہ نے خط لکھا کہ ان غلاموں نے چوری کیا اور ان کا ہاتھ کاٹتے حضرت عمر رضی اللہ نے تحقیق کی ان سے ساری باتیں پوچھی اور انہوں نے فرمایا میں ان کا ہاتھ نہیں کاٹتا اب کوئی اس کے کہہ دیتا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے قرآن کا انکار کر دیا قرآن کی بات نہیں مانی یہ بات نہیں ہے انہوں نے جو اس اس حکم کو نافذ نہیں کیا تو ان کے پاس یہ توجہ تھی یہ چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ کے مقابلے کا کوئی آدمی ہوتا تو بات کرتا سیدنا عمر رضی اللہ کے مقابلے کے کتنے آدمی تھے جس سوچی جی کو سمجھ سکتے تھے یا نہیں سمجھ سکتے تھے حتیٰ کہ مال فی کا جب ذکر آیا ہے کہ فی کی تقسیم کیسے ہو وہ مال جو کافروں سے مل جائے بغیر جہاد کی آسان تشریح ہے حضرت عمر رضی اللہ نے فی کے مال کے متعلق سوچا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے پھر صحابہ کے رضی اللہ عنہ کو جمع کیا پھر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت میں میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی اور تم اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی توجہ سے مطمئن نہیں ہوئے اور تو رضی اللہ نے بحث کیا تو رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے جو لوگ تم لوگ سمجھ رہے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مانے سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ارے بھی قرآن کو کہاں سے چھوڑ دیا جو قرآن کی سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی وہ باقی لوگوں کو نہیں آئی ساری شریعت اس سے بھری پڑی بھری پڑی ہے شریعت اس سے کہ لوگ احادیث کو چھوڑتے رہے ہیں قرآن کو چھوڑتے رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیوں اگر ظاہر میں یہ فکرہ دیکھا جائے گا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کو معاذ اللہ اس کو کفر ہو جائے گا کیوں چھوڑتے رہیں اس کے پاس دلیل تھی بھائی انہوں نے کہا یہ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو بڑا مشہور قصہ خدامہ رضی اللہ عنہ خدامہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ شراب پیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ اس کا کسی گواہ کی ضرورت نہیں میں تو پیتا ہوں عنہ کا وہ کیوں انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ کا تم نے کو تفصیل میں غلطی کھائی اور ان اگر تم متفق ہوتے تو پھر بھی یہ کام نہ کرتے الطمہ رضی اللہ نے بھی جاری کی خدا رضی اللہ عنہ پہ اور فرمایا قرآن کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھے کہ کیا چیز تھی انہوں نے قرآن کو کسی اور طرح سمجھا تم رضی اللہ نے اور طرح سمجھا تم نے سمجھایا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے ہر شخص کی عقل برابر نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ کہ اس انسان کی بات نہیں مانی جا سکتی اب مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے اس کا فیلڈ ہے اب میں کہوں کہ میری رائے تم مانو ڈاکٹر صاحب یہ جی گولی نہیں یہ دوائی نہیں یہ دوائی دے دو ہے کوئی تو کوئی میری سرے سے تعلیم ہی نہیں ہے میں نے سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے ڈاکٹر جی کو میں ایک دن نہیں گیا اسپتال میں ڈاکٹر کا شگیز کرنے کے لیے میری اوکے کیا ہے اس کے مقابلے میں چیز آئے گی پھر بات ہوگی مجتہدین تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ حدیث چھوڑ دی ان کے مقابلے میں امام شافی رحمۃ اللہ تھے پھر امام احمد آئے امام مالک رحمۃ اللہ سارے مجتہدین تھے وہ ایک دوسرے کی ٹکر کے لوگ تھے ان کی علتیں تھیں ان کی مباحث تھی بھری پڑی ہیں کتابیں اس بحث سے کہ کس نے کس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا کس نے قرآن کس آج کی کس طرح تشریح کی کس طرح توجہ کی ہم انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے اتنا دماغ بڑا کہ اس قانون کو قائم کرے وہ تو تو بہت بات بات کی ہے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے پڑھتے سمجھ نہیں سکتے اردو اور اگر عربی ہو تو عربی کے تو چار سب بھی نہیں آتے پتہ ہی نہیں چلتا یہ عربی کی ہے کیا جب تک کہ بہت مظاہرہ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی چاہیے ہر کسن کی تقریر تحریر جو تحریر اور تقریر دونوں میں پوری صلاحیت رکھتا ہو اور شریعت کی توجیح کر سکے حدیث کے متعلق بحث کر سکے بات کر سکے کہ حدیث میں کیا آیا پکی چوٹی بات کریں پقی پل اصول اور اسے اچھی طرح پتا ہو کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں وہ الفرو اور اصول سے فرا کیسے نکالی جاتی ہے وہ کئی وقف القواعد اور ضوابط کیسے تیار کیے جاتے ہیں ویاتی اور کس طرح عقلی اور نقلی درائل اور شواہد پیش کیے جاتے ہیں کس طرح عقلی اور نقلی درائل پیش کیے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دین کی حکمتیں سمجھنا ہر بچوں کا ہر آدمی کا کام نہیں بچوں کے کھیل نہیں ہے یہ چار اصول انہوں نے بیان کیا اب شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو جس آدمی کو یہ نہ بتاؤ کہ اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح ان پر فروغ کی تعمیر کی جاتی ہے اس سے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دین کی مصلحتوں میں دخل دے دین کی مصلحتیں اس انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس میں اس میں دخل دے مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے دوسرا کہتا ہے سفر میں روزہ رکھ لینا چاہیے دونوں اگر یہی جملے کہیں دونوں غلط کہیں گے ایک کہتا ہے سفر میں روزہ رکھنا چاہیے اس وقت جب آپ افطاری گھر پر کر رہے ہیں کہ افطاری تمہاری اپنے اختیار کی بات ہے تم نے گھر سے کیا تو شام تک سفر کرو دوسرا کہتا ہے اگر افطاری گھر پہ نہیں سہری گھر پہ نہیں کی سہری کی بات سہری گھر پہ نہیں کی تو اس انسان کو اختیار ہے کہ یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے سفر میں تیاری آ گئی روزہ چھوڑ دے لیکن اگر گھر میں تیری کی تھی تو اسے روزہ رکھنا چاہیے اصول اور اصول کے بعد اس پہ منتقل کرنا کے مسئلہ کیا اصول کی بات ہے کہ پانی پاک کرنے والی چیز یہ اصول کون بنائے کہاں سے بنا اب یہ اصول بنانے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا یہ سمجھ چاہیے سینے کی وسعت چاہیے بہارت چاہیے باقی چاہیے یہ اصول اللہ کی کتاب سے بنا اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کو نازم کیا ہے باقی کے لیے تو جب ایک چیز ہے ہی پاک کرنے کے لیے تو تم نیت کرو نہ کرو تم پاک ہو جاؤ ایک آدمی نے غسل کرنا تھا نہانا تھا ضروری تھا اس کے لیے پانی میں کھڑا ہو کیا بارش بھر دی اللہ نے پانی کو بھیجے ہی ہے پاک کرنا تو پاک ہو گیا اس میں نیت کا کیا دخل ہے اس نے نہیں نیت کی تو کیا ہو گیا اور نیت کر لی تو کیا ہوا فرق پڑے گا ثواب سے کہ اسے ثواب ہوگا اگر اللہ کی اطاعت کی نیت کر لی اس نیت سے کھڑا دو اب یہ اصول کہاں سے آیا یہ اصول قرآن سے آ گیا اب قرآن کو چھوڑ دیا اصول کو بھی چھوڑ دیا سمجھے گی اور ایک حدیث کو لے آئے کہ اللہ کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے تو پھر اگر امال کا دار و مدار ایسی ہی نیتوں پہ ہوتا ہے تو ایک آدمی نے یہاں درخت لگا دیا اس پہ پھل پڑ گیا چڑیاں پرندے آئے چگلی لیا انسانوں نے کھا لیا کچھ اس نے نیت نہیں کی تھی انسانوں کو نفع پہنچا اس نے نیت ہی نہیں کی چڑیوں کی اس نے نیت ہی نہیں کی کنو کی کسی چیز کی اسے بھی نہیں سواب ملنا چاہیے کیونکہ اس نے نیت جو نہیں کی تو اس لیے اصول کی بات اصول کو طے کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں امام یوسف اور امام محمد اصولوں کو طے نہیں کر سکتے اسی لیے امام ولیفہ رحمۃ اللہ سے جہاں اختلاف ان کا ہوا ہے امام ونیفا رحمۃ اللہ نے اصول اصول اصول قائم کیے اس پہ متفق کا نظر آپ کے بالکل درست ہے جب اس میں فتوا کبھی امام یوسف کا محمد کا امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا ان حضرات کا آتا ہے اور اصول کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ہم نہیں جانتے کسی ایسے انسان کو جس سے صحیح معنی میں اصول کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں کہ شریعت کے اصول کیسے قائم ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کرام کی تکلیف سے ہٹ جائے وجہ اس کی یہی ہے کہ دماغ اتنا بڑا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو دیکھ کے قرآن کی بات کی بس اس اصول پہ اب آگے فروعات آتی ہیں کئی پر قواعد و آب شواق دل معقول مصنوع اور وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو شریعت میں جب کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے معقول اور مصنوع دونوں ذرائع کو لا سکے معقول اور مصنوع ہوا کیا معقول کا مطلب عقلی دلیل کو لا سکے مصنوع کا مطلب ان دلائل کو لا سکے جو سمان چلے آ رہے ہیں بولی سینا نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ انسانوں کا حشر جسم کے ساتھ ہوگا جس نیت کو ہم قبر میں لٹا کر چلے آتے ہیں یا یہ کہ اسے کوئی اور جسم دیا جائے گا احادیث کا گہرا مطالعہ جب کریں گے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کی نمائندگی کے لیے اسی طرح کا ایک اور آدمی بنتا ہے اور وہ اس کو بلاتا ہے آگے چلاتا ہے رہنمائی کرتا ہے اللہ کے فرشتے کے پاس چلتے ہیں ان احادیث کو جب پڑھا انہوں نے بھی سینا اور دیگر کمانے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جسم مٹی میں مل گیا اب اس جسم کو دوبارہ خدا پیدا کرے گا یا کوئی اور جسم ہوگا جس کے ذریعے کیا جائے گا سینا نے اس موقف کو اختیار کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ سینا اس بات کا فائدہ ہی تھا وہ کہتا تھا اشر جو ہے نا وہ اجساف کا جسم کا ہو گئی شیخ الاسلام زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث ایک جگہ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بولی سینا یہ نہیں کہتا کہ حشر جو ہے وہ جسم کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ چیز عقل سے ثابت نہیں ہوتی عقل ثابت نہیں کرتی ہاں سماج ثابت کرتی ہے دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سرے سے کہ قبر سے اٹھنا ہی نہیں یہ کفر ہے کیونکہ وہ آخرت کا منکر ہو گیا نا اور ایک کہتا ہے کہ قبر سے اٹھنا ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے باقی شریعت بتاتی ہے ہم مانتے ہماری عقل میں نہیں آتے کہ مٹی ذرا ذرا ہوگی اب کیسے یہ گوشت بن جائے گا کیا ہوگا آپ کہتے ہیں خدا کی قدرت آپ کہتے ہیں ہاں جی، خدا کی قدرت ہے خدا کی قدرت کا تمہیں پتہ چلا خدا کی کتاب سے پتہ چلا نا کہ اللہ کی قدرت ہے تو یہ بو عقل کی بات نہیں ہے یہ سما کی کی بات بات ہے ہے سننے نسل نسل در سنتے آئے ہیں لہٰذا ہم اسے مانتے ہیں اور قرآن موجود ہے حفاظت ہوئی ہے قرآن کی قرآن سے ثابت ہے تو معقول اور مصنوع یہ دو چیزیں ہو گئی ایک عقل کے ذریعے ثابت کرنا اور ایک سما کے ذریعے ثابت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی یہ بات کہی یہ بات کہی سب صحیح ہے عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا سیدنا عمر رضی اللہ نے کتنی باتوں میں یہ کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کرنا تم کہتے بیس بائیس ہزار کے قریب احادیث ہیں اس میں مصنف نے بھی شہبہ میں اور اتنی ہی اس سے کچھ کم مصنف عبد الرزاق میں وہ جب کتابیں آدمی پڑھتا ہے حدیث کی اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں پچیس پچیس جلدوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آثار ہیں ان میں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ کے فتوا ہیں کہ ان کے زمانے میں کیا فتوا ہوتا تھا کیا چیزیں ہوتی تھی پھر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ ان کا علم کتنا وسیع تھا اور اللہ نے کتنا ہلکا اور فرق عنایت فرمائی تھی انہیں کہ کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں کرنا اسی لیے اصول کی بات پوری امت سے یہ کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ یہ کا فتوا جس ہے دلیل ہے شریعت وہ اس بات کے قائل تو کہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور جتنے بھی گمراہ ہیں ان سب کے ہاں یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تشریح قابل قبول نہیں بہت بڑا فرق ہے اہل سنت کے درمیان اور گمراہ فرقوں کے درمیان جتنے بھی گمراہ ہیں نا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے صحابی سمجھا یا نہیں سمجھا ہمیں بحث نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے جی؟ ہم کہتے ہیں میں صحابی رضی اللہ نے اس سے کیا سوچا ہے کیا سمجھا ہے اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ اس چیز کی زیادہ اچھی طرح تشریح کر سکتا ہے اگر انہوں نے چھوڑ دیا صحابہ رضی اللہ عنہ ہرگز عمل نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ خیر ہے اچھا یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے تھے امت میں انہوں نے کیوں چھوڑ دیا یہ وہ چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے اصول میں کہ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول کوئی اثر ہی کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہم نہیں مانتے تھے نتیجہ یہ کہ امت میں بہت بڑا علم کا ذخیرہ اس سے محروم نہیں ہو جاتی ہے مصنف بھی شہبہ مصنف عبدالرزاق مصنف امام محمد جس میں بیسوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوا بھی آدمی کے ساتھ ساتھ نکلیں یہ چیزیں ساری رہ جاتی ہیں تو ایک ہے عقل کے ذریعے اور ایک ہے سما کے ذریعے اس سے علم قائم ہوتا ہے اور سب سے عمدہ کتاب جس نے مسائل پر بحث کی ہے اور عقل اور سما دونوں کو شامل کیا ہے کہ یہ چیز عقل اس طرح ہے اور سماعت میں اس طرح ہے حدیث یوں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل یہ ہے یہ اگر دیکھنا ہو کمال تو یہ ہدایہ میں دیکھنا چاہیے چار سنتے ہیں ہدایہ کی اور حنفی بڑا ممتاز حیثیت تھی ایک وقت علم پڑھ لیتا ہے نا جو آدمی پھر باقی علوم پہ نظر نہیں ہوتی وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگتی ہے اسے کہیں نہ کہیں پہنچ کے ضرور وہ مارا جاتا ہے جو جوزی رحمۃ اللہ لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہیں اس لیے کہ علم میں ہر طرف نظر نہ ہو تو پھر اس انسان کو فتوے کی فتوے کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے کبھی بھی فتوے کے میدان میں نہ اترے جب تک کہ علم میں گہرائی اور غصہ دونوں چیزیں نہ پیدا ہو جائیں واضح اس کی تفصیل شاید ہو جائے ابن جوزی رحمۃ رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ تو لکھا تو انہوں نے مجھے خیال نہیں رہا پڑا سب ہوا پڑا انہوں نے اپنے زمانے کے ایک آدمی کا لکھا بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا اور اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا تھا تو انہوں نے اس پہ تنقید کیا انہوں نے کہا یہ بہت بڑے محدث ہیں لیکن انہیں تاریخ کی خبر نہیں اگر تاریخ پڑی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ کیسے یہ نکاح کر سکتے تھے ایک اس کی اور مثال آپ سے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ تم ہمارے پاس آ کے افطار کرو یہ اچھا چلو آگے بھی ایک بات آتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ بات کرتے ہیں سر دس جو بات کہنی ہے وہ اتنی کہ علم میں دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں عقل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ روایات پہ نظر بھی اور اس کو اگر پڑھنا ہو تو یہ ہدایات بڑی زبردست کتاب ہے ایک ایک مسئلے میں وہ حدیث لاتا ہے پھر کہتا ہے عقل میں یہ ہے یہ حدیث ہے عقل میں یہ ہے رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی نے ہدایات کی احادیث کی تخریج کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ لکھا اور اب تک امت میں کئی حضرات ہیں جنہوں نے ہدایہ پہ کام کیا لکھا بیچ یوں شروع ہے اس کی اس لیے کہ ان لوگوں کو قدر تھی صدر کنگ میں تاریخ اب نہیں نا جس نے پڑھی اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب ہدایہ کون آدمی اس لیے کہ تاریخ پہ نظر نہیں بس یہ دیکھ لیا ہمارے مذاہب نے بھی بس ہدایہ ہے انہیں پتہ ہی نہیں مصنف کتنا بڑا آدمی تھا کسی زمانے میں سمرکند میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے جس کا بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے اور اسے تعلیم اتنی دلائیں گے ایسی جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ اصول میں تو امام بنیفا رحمۃ اللہ کے تابے تھے لیکن میں ان کے اپنے فتوے تھے پھر وقت گزر گیا اور بڑے بڑے فقیر جو مجتہد تھے اپنے اپنے حلقے میں یعنی اجتہاد میں تھے وہاں ہونی پر احمد اللہ لیکن اتنی صلاحیتیں تھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی محمد ہیں یہ جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا ان کسی کا انتقال ہو گیا تو چار سو ایسے فقیر تھے جو اس درجے کے تھے کہ ان کے لیے کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں ان کی قبر ہونی چاہیے صاحب ہدایہ رحمت اللہ کا جب معاملہ آیا ان کا انتقال ہوا تو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور لوگوں نے کہا صاحب ہدایہ کے لیے اتنا نہیں تھا کہ اس قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کی حدیث پہ اور ان چیزوں کو ملا کے اسی جلدوں تو اب تک نہیں چھپی اور سنا ہے کہ مصر میں محفوظ ہے تو کچھ تو کہا تھے انہوں نے کہا اس درجے تک حضرت پہنچ چکے تھے اس قبرستان میں انہیں قابل نہیں چاہیے تو جب بحث ہوئی تو آخر پہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اس قبرستان کا جو دروازہ ہے نا بس ان کی قبر یہاں بنا دو اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے تو تمہارا اور ہمارا مسئلہ اسی کے حل ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اتنا ضرب تھا اتنا علم تھا کہ, کہ وہ عقل اور سما دونوں کو جمع کر لیتے تھے کہ عقلی طور پر شریعت نے یہ بتایا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو خود عقل میں آ رہے ہیں نا اب عقلی طور پہ دلائل دیں گے پھر اس لیے وہ آگے چلتے ہیں وہ ان یہ چار اصول انہوں نے بیان کر دی پہلی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ دیکھو شریعت کے اثرات پر شریعت کی قیمتوں پر وہی شخص بحث کر سکتا ہے جس شخص کو شرعی علوم میں پوری پوری کاملیت حاصل ہو دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ اسی شخص کا کام ہے جس کو اللہ نے سینا کھول دیا اور ان کے لیے تیسری چیز انہوں نے کہی کہ وہ آدمی تقریر اور تحریر کا بھی ماہر ہو چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ اسے پتا ہو کہ اصول کیا ہے ضابطہ کیا ہے اس سے آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پھر چاروں کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات میں سے ایک نعمت اللہ کا انعام مجھ پہ یہ ہوا کہ ان من ہو اللہ نے اس علم میں مجھے حصہ دیا خدا نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے وہ جالنی من نصیبن نصیباً اللہ نے ان علوم میں میرا حصہ رکھا ہے ماں اور اس کے ساتھ ساتھ ان فخر کو آثر کو بے تفصیلی میں اپنی قصور کا اعتراف کرتا ہوں وہ ابو اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بلا شبہ میں کم درجے کا آدمی ہوں لیکن اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں میں حصہ دیا ہے یعنی اللہ نے میرے سینے میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ خدا نے علوم کو مجھ پہ کھولا ہے شرعی علوم پر مجھے دسترس ہے مجھے ساری چیزیں حاصل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ علم بھی عنایت فرمایا ہے جو علم خدا اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو گزرے ہوئے اب سترہ سو اکسٹھ میں ان کا انتقال ہوا اٹھارہ سو اکسٹھ انیس سو اکسٹھ اور اب دیکھ لو دو ہزار آٹھ آ گیا ڈھائی سو سال تقریباً ہو گئے ڈھائی سو سال میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی نہیں آیا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے بہت انہیں دیا شاہ صاحب رحمت اللہ کا مطالعہ کچھ کم تھا مگر جو خدا کی طرف سے انہیں چیزیں دی گئی تھیں وہ بہت زیادہ تھیں ان کی کتاب آپ پڑھیں یہ یہ جو انہوں نے عبد عبدال جو لکھی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مدینہ منورہ میں حاضری پر جو جو چیزیں ان پر کھلی ہیں وہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں لکھی ہیں اور اسی طرح انہوں نے جو معاف کتاب لکھی ہے اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں کیا صاحب رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں بھی چھپی کی نہیں ابھی سامنے بھی نہیں آیا لیکن جتنا کچھ بھی آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سے خاص چیزیں انہیں دی تھی ان میں سے ایک چیز شاہ صاحب نے یہاں بھی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں بینا انا جالسن ذات یومن میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا بعد الطلاق العصر عصر کی نماز کے بعد متوجہ اللہ اللہ کی طرف متوجہ مراقبے میں اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان ساری چیزوں کا اقرار نہیں کرتے انکار کرتے ان سے ذرا بات کرو ایسے اچھلتے ڈر لیا ہو ہم کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے کوئی مراقبہ نہیں کوئی تصوف نہیں کوئی بحث نہیں کوئی پیری مریدی نہیں مان آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ پوری امت اب تک گمراہ پوری امت گمراہ یہ بھی کہو القاد جیلانی رحمۃ اللہ تھے مجد الفطانی سرندی رحمۃ اللہ تھے شاہ ولی اللہ تھے ان کے بیٹے مولانا اسماعیل شہید ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید تھے چاروں بیٹے تھے اوپر چلے جاؤ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی وائد تھا یہ نہیں پتا علم تو ہے نہیں پڑھا ہے نہیں اور اعتراض زیادہ یہ دیکھو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں یہ ایسے لوگ نہیں تھے بھائی جو جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے لوگ نہیں تھے جو گمراہ اگر یہ گمراہ تھے اور ان کو خدا نے معاذ اللہ گمراہی پہ رکھا تھا پھر اللہ ہی حافظ ہے دین کا جو مجدد تھے اپنی اپنی صدیوں میں انہوں نے دین کی تجدید کی ہے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے امت پوری امت میں چودہ سو سات کو لے لو کسی صدی میں مجھے کوئی آدمی بتاؤ جس نے دین کا کام کیا ہے اور اس نے پیلی مریدی کا رنگ اختیار نہیں کیا کوئی آدمی بول ابن قیم رحمت اللہ کو دیکھو ابن تیمیہ کو دیکھو سلسلے کے اعتبار سے قاتری کی جیلانی رحمت اللہ کے سلسلے سے اب لوگ نہیں پڑھتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کو شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک دن اسد کی نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا تھا یعنی مراقبے میں تھا روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور احسد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ظاہر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ میں نے دیکھی پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح درج کرتے ہیں فرماتے ہیں بغشیت من قوبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے اوپر سے ڈھانپ لیا بشئی ان خیلہ علیہ انہو صوبن کوئی چیز اوپر سے آ رہی تھی اور مجھے ایسے احساس ہوا یاد ہوا جیسے کہ کپڑا ہے الٹ گیا لیا اور کپڑا اس کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے وہ نفے تک روحی پی تل پلحال اور اس حالت میں میرے جی میں یہ بات ڈالی گئی اللہ اشارت الدین وہ جو حالت اور کیفیت آئی مجھ پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اوپر سے آئی اثر کے بعد جیسے کپڑا اور ہاتھ کیا جاتا ہے تو میرے دل میں اس الہام کے دوران یہ آیا اس چیز کے کی کوئی خاص اشارہ دین کی تشریح ہے وہ وجہ تو انتظار کا فی صدری نور ہے اور اس حالت میں میں نے اپنے سینے میں نور کو دیکھا لم یزل ین فتر اللہ ہین اور وہ نور پھر بڑھتا ہی چلا گیا میرے سینے میں سمع الحمانی ربی بعد زمان پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے الحام کیا ان قطب العلی کہ اوپر جو قلم کام کرتا اوپر جو قلم لکھتا ہے خدا کی تقدیر کا قلم یومن لحاظ جلی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کام کے لیے یعنی دین کے لیے اٹھائے گا خدا مجھے کچھ ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں اوپر کے قلم کے ذریعے میرے ذمے لکھ چکی ہیں کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس دین کے کام کے لیے اٹھوں گا وہ اللہ اشرقل اقبورا اور یہ زمین خدا کے نور سے بھر جائے گی وہر دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو روشنیاں ہیں شریعت کی بظاہر وہ غروب ہو رہا ہے اب شریعت کا معاملہ اور شریعت کمزور پڑ رہی ہے لیکن اسلام کی یہ روشنی این اس غربت کی حالت میں پھلٹے گی وہاں شریعت کی حادث زمان اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہے اتنی چمکے گی کہ وہ اللہ روزہ کی محسن کہ وہ لباس کی صورت میں ظاہر ہوگی میں القرآن اور وہ جو ہیں وہ کامل استدلال ہوگی ایک شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دوسرا انہیں کا مجھے الہام ہوا تیسرا کہتے ہیں سمر آئیت الامامین الحسن ابر حسین کی منع میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو خواب میں دیکھا وانا یوم ای بے مکہ میں اس دن مکہ مکرمہ میں تھا کہ انہما آتا یعنی کا لمن انہوں نے ایک قلم مجھے عنایت فرمایا وقالا اور دونوں بھائی بولے اور ان کا آزا قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نانا رسول عقت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تین چیزیں لیا یہاں سب سے پہلی بات حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ظاہر ہونا روح کا نظر آنا یہ ہوتا رہا ہے ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے بڑے محتاط لفظوں میں کہوں کہ اس کا انکار دو ہی آدمی کر سکتے ہیں یا تو وہ گمراہ آدمی کر سکتا ہے یا جاہل آدمی کر سکتا ہے ہر زمانے میں حضور کی روح مبارکہ سے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہا ہے لوگوں کو نظر آتی رہی یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے بھی بہت پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ انہیں جھوٹا وہی آدمی کہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو ایسی چیزیں نہیں ہوتی اگر ان نے جھوٹ بولا ہوتا نا شاہ صاحب رحمت اللہ نظر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ان کے علم میں برکت بھی نہ رہتی خدا کا بھی ایک نظام نہ کوئی کتاب پڑھ پڑھا رہا ہوتا انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کئی بار دیکھا مدینہ منورہ میں انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے کئی چیزیں لکھی ہیں انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کی اجازت چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دی میں نے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا چاروں کو لفا میں سب سے اونچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہیں ہو سکتا جو ترتیب خلافت کی ہے اسی ترتیب پھر دوسری بات کی ہے کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے بارے میں پوچھا تو مجھ سے فرمایا کہ امامت پر غور کر پھر شاہ صاحب احمد اللہ آگے جو کچھ لکھا ہے وہ کچھ پڑھیے گا کہ جب میں نے امامت پر غور کیا تو مجھ پہ کیا کھلا اور تیسری بات شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ میں نے کیا کہ میں امام اللہ کی تکلیف نہیں کروں گا میں بچتا خود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تمہیں اس بات کی تو اجازت دے سکتے ہیں کہ چاروں میں سے کسی کی تکلیف کر لو مگر میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کسی تکلیف کو چھوڑ اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب ان کی عبادت جا کے پڑھ لینا میں ان کی کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ان دیار میں ہندوستان میں حضور صلی اللہ اللہ امام کی تکلیف چھوڑ دے تو مجھے اس کی گمراہی کا پوچھا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں شرم اللہ رحمت اللہ جو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پہ ضائع ہوئی ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ابن عربی رحمت اللہ کے مکیہ دیکھیں بھری میں کتنے ہی لوگ ہیں اور صوفیہ تو اب اب سلسلے میں آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں مل جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وار اس کا بھی انکار اب کوئی کر دے اس لیے کہ ابن عربی پہ اور شام اللہ میں تنقید ہو سکتی ہے پھر پھر اوپر خلافت راستہ پہ بھی انکار کر دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ وہ بات تھی جو آپ کو سردر کرنی تھی کہ چیزیں جو عقل میں آتی ہیں اور چیزیں جو نقل سے ثابت ہوتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کے متعلق کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا بات یہ کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ہمارے پاس افطار کر دو تو میں نے کہا آپ کے پاس افطار کروں گا سوچنے کی بات ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے بارہ اجاز کو بہت سے موقع اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حج سے ایک دن کے بعد غمی کے دن حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت تھی بارہ دن حج کو حضرت عثمان رضی اللہ بہت روزے رکھتے سوچنے کی بات ہے کہ جن پانچ دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے ان میں یہ حج کے دن بھی ہیں نو دس گیارہ بارہ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا روزہ رکھنا منع ہے تو عثمان رضی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بارہ دن حج کو روزہ رکھنا میں ہے انہوں نے کہا روزہ رکھا تھا یہ جو کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ روزے دیتے تھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو عثمان رضی اللہ روزے سے تھے ہی بارہ دن حج کو شہادت ہوئی ہے اگر کوئی مانتا ہے بارہ دن حج کو تو ماننا پڑے گا روزے سے نہیں تو پھر مسئلہ کیا بنے گا مسئلہ یہ بنے گا کہ اصل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا میرے پاس افطار کرو تو یہ افطار کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ روزے سے افطار روزے کا ہی ہوتا ہے نا لیکن یہ عربی سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے یہ جو خالص ہندوستانی ہے نا کھیل اب بھی ہندوستان میں آپ چلے جائیں تو اصل کے بعد آپ چلے جائیں مغرب کے بعد دوپہر پوری سب چلے جائیے تو کہتے ہیں صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئیے ناشتہ کر دیجیے تو ناشتے کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی سی چیز کوئی کھا لیجیے اور ہمارے یہاں ناشتہ صبح کا صبح جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ناشتہ کر لیجیے کوئی لائٹ چیز ابھی تھوڑی سی کھا لیجیے افطار عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کرے اور افطار اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک واقعے کے بعد تم کھانا کھاؤ گے تمہارے پاس آ کے کھا لے تمہاری شہادت ہو جائے تو پھر جو کھانا ہے وہ ہمارے پاس جنت میں کھا لینا وکر عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نے نے یہ بات اشار کروائی مجھ سے عثمان کا میں اسے چن لیا تو اگر بارہ دل حج کی شہادت مان لی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ افطار سے مراد روزے کا افطار نہیں ہے بلکہ اور بہت سے مورکین اس طرح ہیں کہ اٹھارہ دن حج کو شہادت ہوئی تھی تیس ہوئی تھی اگر وہ مان لیا جائے تو پھر یہ روایت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے روایت ہے کیا روایت یہ ہے عثمان رضی اللہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا اور ان کے ساتھ ابو وکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھو سکتے ہیں یا تو میں تمہاری مدد کروں ان باغیوں کے خلاف اور کیا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ انتظار کر سب تک تو ان بتاتا میں نے ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھانا کھانے یہ ہے یہ عثمان رضی اللہ نے روح مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہی دیکھی ہے گلیوں میں ہی دیکھی ہے ہم کہتے ہیں صوفیہ تو بعد کے بعد ہے اس سوائے کو بھی لا دو آگے کو بھی بالکل جھوٹا اور یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے سب لوگ تھے ایسے نہیں ہوا کرتا کہ امت جھوٹ پر متفق ہو جائے اور یہ صوفیہ سارے جھوٹ بولنے لگیں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان چیزوں میں کیا کیفیت ہے کیا چیز ہے یہ ہر آدمی کے بیان کی بات نہیں نہیں ہوتا بہت سی چیزیں ایسی ہیں دیکھو ایک ہے نجات اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک آدمی کو ساری زندگی ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہوں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ نظر نہیں آئی تو کیا ان کو کہا جائے گا کہ یہ بخشے نہیں جائیں گے اس تو اس سے تعلق ہی نہیں گئی اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب روحانی مدارس اور ترقیات ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جو ہر انسان کو پیش نہیں آتی اس لیے اگر کوئی آدمی فرض کر دے اس سے انکار بھی کر دیتا ہے تو ایک ہے مطلق انکار کہ وہ کہ جو کچھ ہے یہ گمراہی ہے یہ غلط بات یہ زیادتی اس فتوے کی زد پوری امت پر جا کر پڑتی ہے اس فتوے کی زد سے پوری کی پوری لڑی اور سلسلہ پورا بدنام ہو جاتا ہے اور سب بھی اور ایک کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے نہیں آتی لیکن یہ بھی مت کہو کہ یہ گمراہی ہے اس لیے کہ تم نے پڑھے ہی کتنا دس کتابیں ایسی نہیں جو اس نے زندگی میں پڑھی ہو اور پھر وہ بات ایسے کرتا ہے کہ گویا امت پوری گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی عبد بدا رحمت اللہ تشریف لائے لاہور میں تو ہم بات کر رہے ہم نے کیا بات کرنی تھی بڑے آدمی تھے اور حدیث کا بڑا کام ہے سعودیہ میں رہے پڑھاتے رہے تو انہوں نے ہمارے سامنے کہا یہ بات کہتے لڑکوں سے پوچھا کیا پڑھتے ہو لڑکوں کا بخاری پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا آج کل جس کو بخاری صحیح طرح کھولنی بھی نہیں نہ آتی وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے تو میں کہتا ہوں عربی سے پڑھ لو پہلے پھر تمہیں آگے چلنا آئے گا عربی نہیں آتی سرے سے لیکن وہ بھی کہتا ہے بخاری میں یہ روایت آئی ہے تو میں کہتا ہوں اس سے پڑھو پہلے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے اسی طرح یہ جتنے لوگ ہیں نا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ دیکھا یہ چیز دیکھی کہ لوگ لکھتے ہیں باقاعدہ ان کی کتابوں کو نہ کوئی پڑھے نہ پڑھائے اور محض جہاز کی بنیاد میں خیال کرتا رہے اس کی زد اوپر جا کر پڑتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق یہ صحیح روایات کا حدیث میں آیا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول امت کی خبر لیں یہ تو ہلاک ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ خود کہ میں جب سویا ہوں تو مجھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مجھ سے کہنا کہ بارش ہو جائے یہ سب چیزیں آئی قدامہ امبلی رحمت اللہ وہ خود لکھتے ہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں اللہ یہ جو بات سنانے لگا بڑی نازک ہے بہت نازک بات ہے حمبلی کہتے ہیں لکھتے ہیں اپنی ایک, ایک جگہ کتاب میں کہ مجھے ایسا دانا نکلا ہے جس پہ کوئی علاج نہیں تھا اس کا اور کتا آج گئے اور میری حالت بہت بری ہو گئی اور میں امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ کی قبر پہ گیا اور میں نے اس مٹی کو دی کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا اب اس پہ بھی فتوا لگاؤ کہ یہ قبر پر رکھتے سارے امام احمد اتنے امبر رحمت اللہ ہے کہ وہ ایسی کیسی روایات چیزیں مل جائیں گی اس لیے ہوش کرنی چاہیے ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کی خاطر کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو مبالغے میں بڑھ جاؤ گے وہ ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف پوری امت کو گمراہ قرار دینا یہ بھی کوئی مناسب بات ہے یہ بھی کوئی ٹھیک بات ہے اب یہ شاہ صاحب خود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی اور اس روح نے مجھے ڈھانک لیا ایسے لگا جیسے اوپر سے کوئی چیز ڈال دی گئی ہے اور میرے دل میں یہ بات اس حالت میں ڈالی گئی اچھا یہ حالت جو ہے نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اس کی بالکل باقی سی شکل لوگوں کو پیش آتی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ خواب ہوتا ہے بہت اہم کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن اس کو آنکھ کھلتے ہی اور پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ اس کی تعبیر اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ باپ اس میں مجھے یہ سمجھائی جا رہی پھر سو جاتا ہے کبھی کبھی صبح اٹھ کے خیال آتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا ذہن پہ زور دیتا ہے کہ یاد آتا ہے کہ ہاں یہ خواب دیکھا تھا اور میں نے اس کی یہ تعبیر لی تھی اور وہ تعبیر ہو بھی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ ایک چیز دکھاتا ہے پھر اس بندے کو خود ہی تعبیر بھی اس کی سمجھا دیتا ہے کوئی اس کی تعبیر نہیں جانتا سوائے اس آدمی کے اس دکھائی گئی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس حالت میں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دین کا جو کام ہے نا اس کے لیے تم سے خاص کام کیا جائے گا وہ وجہ تو کی صدری نورن اور اس حالت میں میرے سینہ نور سے بھرا ہوا تھا نور تھا اور پھر وہ نور بڑھتا ہی چلا گیا یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال کہ انہوں نے یہ فکرا جو لکھا ہے نا اس کا مطلب ہے انہیں خود بھی سمجھ کی اس بات کی کہ نور بڑھتا چلا گیا یعنی یہ اللہ کی جانب سے تھا ایسے ہوا کرتا ہے کبھی کبھی مباشفات کی چیزیں شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں انسان کو شرح صدر نہیں رہتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پھر انہوں نے کہا اللہ نے مجھے الہام کیا اور پھر بتایا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جو خواب اور جو چیزیں ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے عبدالسمین عبدالبش مبشرات النبی الامین اس میں پڑھنی چاہیے چالیس پچاس چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھتی ہیں باقی ان شاء اللہ